چار براہن یہ کہانی ہے چار براہمن دوستوں کی وہ سبھی ایک چھوٹی سی بستی میں ساتھ میں رہا کرتے تھے یہ چاروں جنگل میں بسے ایک سادھو کے شاگرد تھے سادھو بہت ہی ذہین اور تجربے کار شخصیت تھے براہمن اپنے استاد کی بہت عزت کرتے تھے وہ ہر روز اپنے استاد کا دیا ہوا علم بہت ہی دلچسپی سے سنا کرتے تھے میرے شاگردوں تجربہ پانا بہت آسان ہے پر صرف تجربے سے ہی کوئی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا تمہیں اس کا صحیح استعمال بھی آنا چاہیے سوم ویش اور جیون نے کئی تجربے اور حربے حاصل کیے ویش بنا چھوئے ہی زخم ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا سوم ٹوٹے ہوئی مٹکی کو بنانے کا ہنر جانتا تھا جیون گرے ہوئے سوکھے پتے کو پھر سے درخت میں جوڑنے کی قابلیت رکھتا تھا لیکن بدھ ان سب میں بہت ہی پیچھے تھا وہ یہ سارے کام کرش میں نہیں کر پاتا تھا اور اسی لیے باقی تینوں اس کا مزاق اڑاتے تھے جاؤ <laughs> بیکھا وہ ٹوٹی مٹکی سے باتیں کر سکتا ہے <laughs> ہاں، جوڑنے کا علم حاصل نہیں کیا ہے بےچاری ٹوٹی مٹکی <laughs> شکایت نہیں عمل کرنے سے پہلے سوچتا سمجھتا ہے ایک دن سوم ویش اور جیون نے بستی کے باہر جانے کا ارادہ کیا یہ بستی بہت چھوٹی ہے اگر ہم اس بستی میں رہائش پاتے رہے تو کبھی بھی اعلیٰ تجربے کار نہیں بن پائیں گے مزید تجربے کے لیے ہمیں اختتام کرنا ہی ہوگا تم درست فرما رہے ہو ہم نے کافی علم حاصل کیے ہیں اب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے بدھ کا کیا کریں کیا اسے بھی ہمراہ لے چلیں او, اسے ہمراہ کیوں لے چلیں وہ تو بے وقوف اور نکما ہے نہیں ویش ہم اس سے طاقتور ہیں اس لیے اس کی حفاظت کرنا ہمارا فرض بنتا ہے ہم لوگ اسے بھی اپنے ہمراہ لے چلیں گے تمام دوستوں نے گٹری میں کپڑے اور کھانا لے لیا اور اپنے طے شدہ سفر پر نکل پڑے یاد رکھنا بچوں ایک سمجھدار شخص عمل کرنے سے پہلے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے ہم آپ کی نصیحت پر عمل کریں گے استاد جی ہم بھی نصیحت یاد رکھیں گے ہم یاد رکھیں گے استاد جی ہم آپ کی نصیحت یاد رکھیں گے استاد جی چاروں براہمنوں نے اپنے استاد سے رخصتی کی اجازت لی بہت دور چلنے کے بعد وہ چاروں تھک گئے اور آرام کرنے کے لیے رک گئے چلیے ہم لوگ غذا نوش فرما لیتے ہیں عقل مند شخصیتیں اپنی طاقت کو آنے والے وقت کے لیے بچا کے رکھتی ہیں وہ جیسے ہی پتھر پر بیٹھنے کے لیے جا رہے تھے تبھی بدھ کو زمین پر کچھ دکھائی دیا بھلا کیا ہے او بدھ اب تم زمین پہ پڑی ہوئی ہڈیوں سے بھی خوف کھا رہے ہو آخر یہ ہڈیاں ہیں کس کی میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ساری ہڈیاں شیر کی ہوں گی اور وہ بھکمری کا شکار ہو گیا ہوگا کیا کہا شیر ہاں تم لوگ ان ہڈیوں کا جائزہ لو یقینی طور پر یہ شیر کی ہڈیاں ہیں رکیے کیوں نہ میں اس پر اپنا علم آزماؤں اس سے میرے ہنر کا اندازہ لگ جائے گا میں ان ہڈیوں کو شیر کے ڈھانچے کی شکل میں تبدیل کر دیتا ہوں کیا اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کہہ پاتا سوم نے آیتوں کو پڑھنے کا آغاز کیا اچانک ہڈیوں پر ایک بجلی چمکی اور دیکھتے ہی دیکھتے شیر کے ڈھانچے میں تبدیل ہو گئی باقی تینوں یہ دیکھ کر حیران رہ گئے دیکھا میں نے کہا تھا نا تم سب کو میری طرح اس ہنر کو سیکھنا چاہیے تو تمہیں لگتا ہے کہ تم سب سے زیادہ تجربے کار ہو میں اس شیر کو جلد سے بھر سکتا ہوں پھر اس پر روئیں خال ناخون دانت سب کچھ آ جائیں گے بس کچھ ہی دیر میں ناخون دانت ویش ایسا بت کرنا پرویش نہیں مانا اس نے آیتوں کو پڑھنا جاری رکھا اور اچانک اس ڈھانچے میں آنکھیں خال ناخون نظر آنے لگے اب وہ ایک پورا شیر دکھنے لگا صرف اس میں جان نہیں تھی واہ کیا دکھ رہا ہے نا یہ تو ڈراؤنا لگ رہا ہے تم نے ایسا کیوں کیا کیوں کہ مجھ میں ایسا علم موجود ہے میں اپنے علم سے کچھ بھی واپس لا سکتا ہوں شیر نے اپنی خال جسم دونوں ہی کھو دیے تھے تم لوگوں نے دیکھا میرے علم کا کمال <laughs> تم دونوں خود کو بہت ہوشیار تجربے کار سمجھتے ہو لیکن میرے پاس جو علم ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے میں اس مرے ہوئے شیر کو زندہ کر سکتا ہوں کیا ہاں بدھ اب تم بتاؤ کہ ہم میں سے سب سے زیادہ علم والا کون ہے تمہاری باتوں کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے جیون پہلے اس شیر کو زندہ کر کے دکھاؤ تب جا کر یقین ہوگا کہ کون زیادہ علم والا ہے تم میں سے کون اعلیٰ تجربے کار ہے میں نہیں جانتا پر ہم میں سے زیادہ طاقتور یہ شیر ہے اس لیے میرے پیارے دوست جیون میری باتوں کو کر کے اسے زندہ مت کرو میرے دوستوں نے اعلیٰ کا کمالی تجربہ دکھایا ہے تو مجھے بھی موقع ملنا چاہیے تم میرے بھی تو عزیز دوست ہو ویش نے وجہ فرمایا تھا تمہیں اپنے ہمراہ نہیں لانا چاہیے تھا پر استاد جی کی نصیحت یاد نہیں کیا تم لوگوں کو لو سنو اس ظرف کی بات یہ اب ہمیں سکھائے گا تو خود تو کبھی کچھ سیکھ نہیں پایا تمہیں اپنے دوستوں کے علم پر ذرا بھی اعتماد نہیں ہے کیا درست فرمایا جیون یہ کچھ بھی ہنر نہیں سیکھ پایا اور ہمیں بہت رائے مشورے دے رہا ہے بے وقوف کہیں کا بدھ تمہارے پاس تو کسی چیز کا علم ہی نہیں اور چلے ہو ہمیں سکھانے شاید اسی لیے تم ہمیں بھی روک رہے ہو سچ کہوں تو تم ہم سے حسد کرتے ہو اوہ میرا علم پتا ہے اب تمہیں روکوں گا نہیں پر سب سے پہلے مجھے کسی درخت پر چڑھنے دو کیونکہ شیر نے مجھے کھا لیا تو میں کیسے دریافت کر پاؤں گا کہ تم میں سے اعلیٰ علم والا کون ہے <laughs> ڈرپوک کہیں کے مشکل کی گھڑی میں ہمت سے کام لو سچ کہوں تو میرے پیارے دوستو میں شیر سے لڑ نہیں سکتا اور درخت پر سے میں سارا نظارہ آسانی سے دیکھ سکتا ہوں تب میں نتیجہ اخست کر سکتا ہوں کہ تم میں سے اعلیٰ علم والا کون ہے جیسے ہی جیون نے آئےتے پڑھنا شروع کیا تو بدھ فوراً درخت پر چڑھ گیا کچھ ہی پلوں میں مرے ہوئے شیر پر روشنی چمکی شیر نے اپنی آنکھیں کھولی تینوں براہمن خوشی کے مارے اچھل پڑے کی انہوں نے اپنا اپنا علم ثابت کر دیا لیکن ان کی خوشی جلدی غائب ہو گئی جب شیر غصے میں زور سے دہڑا جلدی بھاگو شیر زندہ ہو گیا ہے اپنی جان بچاؤ بھاگو دوستو تینوں براہمن اتنے خوف زدہ ہو گئے کہ ہل بھی نہیں پائے بھوکے شیر نے جھٹ سے ان پر چھلانگ لگا دی بیچارے خود کو بچا نہیں پائے اور شیر کا شکار ہو گئے شیر نے تینوں براہمنوں کو ایک ایک کر کے کھا لیا بدھ درخت پر بیٹھ کر یہ سارا نظارہ دیکھ رہا تھا جب شیر وہاں سے چلا گیا تب بدھ درخت سے نیچے اترا وہاں اب صرف اس کے دوستوں کی ہڈیاں پڑی تھی تم تینوں اعلیٰ تجربے کار تھے لیکن اگر تمہیں استاد جی کی نصیحت یاد رہتی تو آج یہ دن نہیں دیکھنے پڑتے یاد رکھنا بچوں عقل بند وہی ہے جو پہلے سوچے اور پھر عمل کرے